الرحمن الرحیم فانزل اللہ تعالی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی انہا علینا جمعہ و قرآنہ قال جمعہ لکا صدرکا وتقرؤوه جم آہو مصدر بھی پڑھا گیا ہے اور جم کا سیرا بھی ضبط کیا گیا ہے جم آہو لکا سدرو کا جم آہو لکا سدرو کا یہاں صدروں کا فائل واقع ہو رہا ہے اور یہ بات پہلے بتا دی گئی کہ جمع مصدر بھی ضبط کیا گیا ہے اور جمع ماضی کا سیرا بھی ضبط کیا گیا ہے اب اس کے بعد پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں صدر کا جس طریقے سے مرفوع ہے اسی طریقے سے یہ صدر کا منسوب بھی ضبط کیا گیا ہے اگر منسوب ہوگا تو یہ منصوب بے نظیر قرار دیا جائے گا جمع لتا فی صدری کا اور اگر محفو ہوگا تو پھر فائل قرار دیا جائے گا اس کے بعد پھر یہ سمجھیے کہ یہ جمع ہو و قرآن ہو ان علینا جمع ہو و قرآن ہو تفصیل ہے جمع ہو لگا صدر کا و تقرو ہو تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جمع سے مراد تو قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہے اور قرآن ہو سے مراد آپ کا اس کی قراءت کرنا ہے وہ تخر قرآن کی تفسیر ہے اور جم اہو لگا صدر کا یہ جم اہو کی تفسیر ہے تو جمع سے مراد تو آپ کے سینے میں قرآن کریم کا جمع ہونا مراد ہے اور قرآن سے آپ کی مراد ہے فیضا نہ ہو قرآن فیضا نہ ہو فتب قرآن یہاں کرات کی شناخت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کی ہے حالانکہ آپ کے پاس قرآب کرنے کے لیے جبریل آتے تھے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جبریل تو میں واسطہ ہیں در حقیقت قرآب اللہ کی ہے یہاں جو قرآب کی اسناد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اس کی وجہ یہ کہ حقیقت یہی ہے اور جہاں تک جبریل کا آپ کے پاس آ کر پڑھتا ہے وہ محض واسطے کے طور پر ہے فتب قرآن فتب قرآن کے معنی بیان کیے ہیں میں لہو وان ست جب ہم پڑھیں تو آپ سنیں اور خاموش رہیں فتب قرآن فستم میں لہو ست یہ فتب قرآن کی تفسیر ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک ہے اجتماع ایک ہے انصاف اجتماع کے لیے سکوت ضروری نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کان لگائے ہوئے ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے ایک آدمی سے گفتگو میں مشغول ہے اور آپ کی بات سننے کے لیے بھی اس نے کان آپ کی طرف لگائے ہوئے ہیں یہ بالکل ہو سکتا ہے اور کئی مرتبہ ہوتا یعنی یہ بھی ہوتا کہ آدمی استعمال کر رہا ہے کسی بات کا اور خاموش یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات سن رہا ہے اور دوسرے کی طرف بھی اس نے کان لگا رکھے تو مجھے بتانا یہ ہے کہ ایک ہے انصاف انصاف کے معنی ہے سکوت مستمے وہ آدمی جو سن رہا ہے اور خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے یہ مانا ہے انصاف کے سکوت مستمع سننے والے کا سکوت وہ آپ کی بات کی طرف کام بھی لگائے ہوئے ہے اور خاموش بھی لیکن جہاں تک تعلق ہے اجتماع کا اس میں خاموش ہونا ضروری نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بات بھی کر رہا ہے اور دوسرے کی بات کو سننے کی طرف متوجہ بھی ہے معلوم نہیں بات باریک سی ہے آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ایک ہے انصاف ایک ہے اجتماع انصاف کے معنی ہے سکوت مستمع کے یعنی آدمی خاموش ہے کیوں خاموش ہے اس لیے کہ بات سن رہا ہے یہی سکوت ہے مجھ سے تو یہاں سکوت ہے اور سننے کے لیے سکوت ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے اجتماع کا اس میں سکوت ضروری نہیں ہے ایک آدمی دوسرے کی بات سن رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے وہاں اجتماع میں سکوت ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی سکوت بھی ہو لیکن ضروری نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی کی بات سن رہا ہے اور اس بات ایک آدمی سے بات کر رہا ہے اور بات کرنے کے دوران وہ دوسری طرف بھی کام لگائے ہوئے تو اس لیے استماع میں سکوت لازم نہیں ہے کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ اجتماع ہے سکوت کے ساتھ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ باتیں بھی کر رہا ہے سکوت نہیں ہے تو ایک سے تو باتیں کر رہا ہے اور دوسرے کی باتوں کی طرف کان لگائے ہوئے اس کے بعد پھر یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر نقل کی ہے وہ تفسیر ہے کہ فست میں لہو و انست یہ اتباع کی تفسیر ہے اتباع کا مطلب کیا ہے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ گواہ سنو اور خاموش ہو اس سے احناف کے نقطۂ نظر کی تائید ہوتی ہے اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے انما جو امام بھی امام مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے اتمام کے معنی حافظ ابن حجر نے اتباع بیان کیا انما جول امام لیتم بھی اے لیتبا اور اتباع کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے فسٹ میں لہو تو لہذا معلوم ہوا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ مختبی بھی با اس کے پیچھے خاموش رہیں اور اس کی قرآت کو سنیں اگر قرآت جہری ہوگی تو اس کے اندر اجتماع و انسان دونوں پائے جائیں گے اور اگر خراب سروی ہوگی تو وہاں اجتماع تو نہیں ہوگا لیکن انسان وہاں بھی ہوگا تو حاصل یہ ہوا کہ امام بخاری نے گاہ فسٹ میں لہو و انست گاہ تفسیر کی ہے اتباع فتروے اور فسٹم لہو وانسک یہ کتاب میں آپ کے سامنے قرآن میں تھا ستب قرآن ان کی قرآد کی اتباع کرو بخاری میں تفصیل نقل کی فسٹ میں لہو وانسک کی اتباع کا مطلب کیا ہے خاموش رہو سنو یہ یہاں ہے حدیث میں آ انما ان جوہر امام و بھی حافظ ابن حضر جو شافعیت میں متشدد ہیں اور احناف کی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے انہوں نے لی تما بھی کی تفصیل نقل کی ہے لی امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اتباع کے معنی بخاری نے کیا بیان کیے ہیں کہ خاموش رہو سنو تو لہذا معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو اجتماع انصاف اختیار کرنا چاہیے یہ عرض کر دیا گیا کہ خیرات جہری ہے تو دونوں ہوں گے اجتماع بھی ہوگا انصاف بھی ہوگا اور اگر خیرات سری ہے تو وہاں خالی انصاف ہوگا نہیں ہو مسلم شریف میں روایت آئی ہے ویزا خورا فن تو جب امام خراد کرے تو تم خاموشی اختیار کرو تو وہاں شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا یہ تو ہمارے خلاف ہو گیا اس لیے کہ ہم تو امام کی خیرات کے وقت خیرات فاتح خلف الامام کو لازم کہتے ہیں اور یہاں اداکارہ ستو میں انصاف کا حکم دیا گیا ہے تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے شاگرد کو کہا ترید و احفظ من سلیمان تہمی ارے خدا کے بندے اداکارہ فانسطو کی روایت کو سلیمان تیمی نقل کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑے حافظ ہیں ان سے بڑا حافظ تمہیں درکار ہے ان کی روایت پر اعتماد کرنا چاہیے تو اس سے بھی حضرات حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور یہاں بھی ہم نے عرض کیا کہ قرآن میں تھا فتب بخاری میں تفسیر کی فستب وہاں صرف اور حافظ ابن حجر نے انما جوہل امام علی تما بھی میں لیبا تبا کے معنی بیان کی لیتبا اور اتباع کی تفسیر یہاں اجتماع انصاف سے زیادہ معلوم ہوا کہ امام کے قرآد کرنے کے وقت مختبی کو اجتماع انصاف اختیار کرنا چاہیے اگر قرآد جہری ہے تو دونوں اور اگر سری ہے تو فقط انسان اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں رکھیں اور وہ یہ کہ فتب قرآن کی تصویر یہاں یہ دخل کی ہے اور خود بخاری شریف میں کتاب و کے اندر فیضا قرآنہ ہو فتب قرآنہ کے لیے کہا ہے فیضا قرآنہ ہو بین فتب احمل بھی یہاں اور بات ہے وہاں اور بات ہے یہاں ہے فتب بھی فرمسپو وسطے میں اجتماع انصاف سے تفسیر بیان کیے گویا ابتدا کی اور وہاں کیا ہے وہاں ہے فیضا قرما ہو یا بین نہ ہو فتح بھی فامل بھی تو بغیر تعارف ہو گیا لیکن کوئی تعارف کی بات نہیں اجتماع اور انصاف ذریعہ ہے عمل کا اگر آپ وہی قرآن کو سنیں گے اور اس کی قرآب کے خاموش رہیں گے تبھی تو عمل کر سکیں گے اس لیے کہ اسی وحی کے ذریعے سے آپ کو حکم معلوم ہوگا اسی وہی کے ذریعے سے آپ کو عمل کی طرف متوجہ کیا جائے گا تو وہ ایک جگہ ذریعے کو بیان کر دیا وہ یہاں ہے اور اجتماع انصاف کا مقصد ہے عمل یہ جو اجتماع انصاف ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کریں تو اجتماع انصاف ذریعہ ہے عمل کا اور عمل مقصد ہے اجتماع اور انصاف کا تو اس لیے یہ اہم ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دونوں تفسیریں کی ہوں جیسے یہاں یہاں ابن عباس کی طرف منسوخ نہیں ہے یہاں فسطمہ لہو وانست بخاری نے نقل کیا ہے اور وہاں ابن عباس سے منقول ہے سیدا خرانہ ہو بین نہ ہو عمل بھی تو یہ ممکن ہے کہ یہ بھی ابن عباس سے منقول ہو وہ بھی ابن عباس سے منقول ہو اور یہاں حضرت ابن عباس نے ذریعے کا ذکر کیا ہے چونکہ عمل کا ذریعہ اجتماع انصاف ہے اور وہاں مقصد کو اختیار کیا ہے چونکہ مقصد عمل ہے اس کے بعد آگے ہے سننا لینا بیان سننا اینا علینا بیانہ کا مطلب بخاری نے بیان کیا ہے سننا اینا علینا انتقرا یہاں اشکال ہو گیا اشکال کیا ہو گیا کہ یہ تو مقرر ہو گیا پہلے تھا لینا جمع ہو قرآن وہاں قرآن سے خیرات مراد تھی سب ان لینا بیانہ میں بھی بیان سے قرآب کو مراد لیا گیا تو کراط کا ذکر تو پہلے آ چکا اب جمع ہو وہ قرآن ہمیں پھر جو آیا ہے اس کا جمع ہو جو آیا ہے اس کا ترجمہ صبح انینا ہو کیوں کیا اجتباع تکرار کی وجہ سے ہوتا ہے ان علینا جمع قرآنہ میں قیاس کا ذکر تھا بعد میں سما انا علینا بیانہ میں پھر انا علینا انتقرا ہو کرات ہی کو بیان کیا تو یہ تو مقدر ہو گیا تو اس کا جواب یہ کہ نہیں اس میں اشکال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اشکال کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہے قرآت لنفسی اور ایک ہے کراہت للغیر تو پہلے جو انا ہو وہ قرآن آیا تھا اس سے کراہت لینا صحیح مراد تھی کہ آپ خود کراہت کریں گے اور سما انا لینا بیانا میں جو بعد میں تکرا ہو رہا ہے اس سے مراد کراحت لوگ ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے بھی پڑھیں گے لہٰذا تکرار نہیں ہوا پہلے قرآت لنفسی لینو مراد تھی اور بعد میں قرآت لغیر مراد ہے ایک بات دوسری ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ مطلب تھا کہ آپ قرآت کریں گے دوسری مرتبہ انا علیہ جمع کا ترجمہ جو قرآت سے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ خراب کریں گے بس نہیں بار بار بار بار آپ خراط پر قادر ہو تو دو جواب ہو گئے ایک جواب کیا ہوا کہ پہلے میں کراط مراد ہے اور بعد میں کراط لے مراد ہے دوسرا جواب کیا ہوا کہ پہلے میں کراط گا فی مرہ مراد ہے کہ آپ آپ کریں گے اور بعد میں مطلب یہ کہ بار بار کریں گے یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ پر قدرت ہو گئی اور اس کے بعد وہ قدرت ختم ہو گئی نہیں نہیں آپ قیرات کریں گے یہ پہلے آیا اور آپ بار بار کراط کریں گے ایک مرتبہ کی قرآد کے بعد آپ کی صلاحیت کراط کے ختم نہیں ہوگی دو باتیں ہوں گی تیسری ایک بات اور آئی بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں انا علینا بیانہ کا ترجمہ کیا ہے انا علینا ان کا انا علینا بیانہ جو بعد میں آیا اب تک تو یہ تھا کہ پہلے بھی خراط آئی بعد میں بھی خراط آئی پہلی خراط لنفسی ہوئی دوسری خراط ہوئی یا پہلی خراط فی اول مرہ ہوئی اور دوسری خراط بار بار ہوئی یہ دو باتیں عرض کی گئی تھی یہاں والی عبادت کے پیش نظر لیکن کتاب و میں امام بخاری نے سما علینا بیانہ کی تفصیل کی ہے صبئی علینا ان بلس آنے کا اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ تفسیر یہاں کی غلط ہے وہ تفسیر صحیح ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے مجملات کو ہم آپ کے ذریعے سے بیان کرائیں گے قرآن کریم کی مشکلات کو ہم آپ کے ذریعے سے واضح کرائیں گے تو انا علینا بیانہ کا ترجمہ انا علینا انتقراہ نہیں ہے بلکہ انا علینا بیانہ کا ترجمہ ہے انا علینا انبینہ بلسانے کا اور انا علینا انبینہ بلسانے کا مشکلات القرآن قرآن کی مشکلات وہ مجملات ہی اور اس کے مجملات یہ بعض حضرات کی رائے ہے جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ایسا کہنا صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ وہ جو تفصیل میں آیا ہے ان علینا نہ ہو بلسانے کا اس کا مطلب بھی کرا ہے اس کا مطلب یہ لینا کہ ہم مجملات قرآن کو آپ سے بیان کرائیں گے مشکلات قرآن کی وضاحت آپ سے کرائیں گے یہ نہ لیجیے آپ یہ کہیے کہ وہاں بیان سے مراد علاوہ جھیل ہے جو یہاں مراد ہے وہی وہاں مراد ہے اور بیان ظاہر کے علاوہ اثرات ہوتا ہے تو اس لیے بیان کو مشکلات اور مجملات کی توضیع پر حمل کرنے کے بجائے بیان علاوہ جلق مراد لیا جائے اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ لیں گے تو ایسی صورت میں اس میں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں رہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہاں کی تفصیل کو آپ غلط کرنا شروع کر دیں کیوں غلط کہتے ہیں انوبھیا نہ ہو کا کہ کہتے تو بھائی نہ ہو بلسانے کا کا مطلب بھی تو یہی ہے کہ ہم آپ کی زبان سے بذریعہ قرآن قرآن کو بیان کریں تو جو یہاں مطلب ہے وہی وہاں بھی اس لیے بعض حضرات کا یہ کہنا کہ یہاں تفسیر انا انہیں بیانہ کی غلط ہے یہ ٹھیک نہیں اور حوالہ کتاب و تفسیر کا دینا تو کتاب و تفسیر کے بیان کو بھی علاوہ قرآد ہی مراد لیا جائے گا جھیل توبیل مجملات اور مشکلات قرار دی دیا جائے اس کے بعد پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے تو وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھی آیت میں تو یہ ہے لا تو حفیق بھی لسان کا لتا جلا بھی تحریک کے لسان کا ذکر ہے اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو عالج منت تنظیر شدت وہ کانا مما یہ ہونے کو شپت ہے تبدیل جب ہوتی تھی تو آپ مشقت کا تحمل مشقت آپ کو لاحق ہوتی تھی اور آپ کے شفتین کثرت سے حرکت کرتے تھے تو اشکال یہ ہوا کہ آج میں تو تحریک لسان کا ذکر ہے لا تو حقیق بھی لسانک اور حدیث کے اندر تحریک شفتین کا ذکر ہے تو یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا مطابقت دونوں کے اندر نہیں ہے تو اس کے کئی جواب دیے گئے ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ بابل بابل اکتفا اکتفا ہے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آج کا مطلب ہے لاتوک بھی لسانہ کا و شفت کا اور حدیث کے اندر یہ کو بے شفت ہی وہ لسان نہ آپ کے اندر صرف لسان کا ذکر ہے لیکن مراد شفتین کی تحریک بھی ہے حدیث کے اندر شفتین کی تحریک کا ذکر ہے لیکن مراد لسان کی تحریک بھی ہے یہ ہے ممبابل اقتفا کہ آیت میں صرف لسان کا ذکر ہے لیکن مراد ہے لاتحرک بھی لسان کا وہ شفا تحریک کا حدیث کے اندر ہے کار کو شفت ہی و لسا نہ ہو یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے گا پڑھا ہے کہ سوابیر تقیق الحر تو سوابیر تقیق الحر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ممبابل اکتفا ہے اور براد ہے شرابیر تقیق الحر والبرد ہر کے ساتھ برد بھی مراد ہے لیکن ذکر ایک کا کیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر لا تحرک بھی لسانہ کا وہ شفاتحی کا مراد ہے اور حدیث کے اندر یہ مما شفت ہی وہ لسانہ ہو وہ مراد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تمام حروف شفوی نہیں ہوتے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض حروف کو ادا کرنے کے لیے زبان کو حرکت دی جاتی ہے اور شفتین کو حرکت نہیں دی جاتی اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض حروف کو ادا کرنے کے لیے شفتین کو حرکت دی جاتی ہے اور زبان کو حرکت نہیں دی جاتی تو چونکہ تمام حروف شفوی نہیں ہے اس لیے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ صرف حرکت لسان کی ہوتی ہے شفتین کی نہیں ہوتی اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شفتین کی حرکت ہوتی ہے لسان کی نہیں ہوتی تو اس بنا پر دونوں کو شامل کر لیا گیا اور دونوں کو شامل کس طرح کیے گئے لاتحرک بھی لسانت ہے وہ شفاتحی کا اور یہ کو بما شہد کو ہو اور سرابیلا تقیق قبل اے او کے قبیل سے اس کو قرار دیا گیا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ من باب اختصار روات ہے پہلا جواب تھا من باب اکتفا کہ ایک کو ذکر کیا ایک کے اس پر اکتفاق کیا گیا اور برا دوسرا بھی ہے یہاں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ممبابی بھی روات کیا مطلب موسم نے ابھی عائشہ کے پانچ شاگرد ایک ابو عوامہ اور اسرائیل یہ دو ہیں ایک سفیان یہ تیسرے ہیں ایک جہیر یہ چوتھے چار ہیں تو جہیر کی روایت بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے اس کے اندر لسان اور شفاتین دونوں کی حرکت کا ذکر سفیان کی روایت صرف بخاری میں ہے اس میں فقط لسان کی حرکت کا ذکر ہے اور ابو و کی روایت وہ یہاں موجود ہے اس میں صرف شفتین کی حرکت کا ذکر ہے اور اسرائیل بھی ابو عواما کی طرح صرف شفتین کی حرکت کا ذکر کرتے ہیں وہ کتاب و تفسیر میں موجود ہے تو کو ابھی عائشہ کے چار شاگرد ہوئے ایک جرید جنہوں نے وکانا ممبا شبت ہی و لسان دونوں کو دخل کیا انہوں نے اختصاب نہیں کیا اور ان کی روایت بخاری میں بھی موجود ہے ان کی روایت مسلم میں بھی موجود جرید نے مکمل روایت نقل کی ہے وكان مما یہ شفتيه ولسانه ابو عوانو کی روایت یہاں ہے یہاں تحریر شفتین کا ذکر کیا ہے لسان کا ذکر نہیں کیا ایک کے ذکر پر اکتفا ہوا اور اسرائیل بھی ابو عوانہ کی طرح صرف شفتین کی حرکت کا ذکر کرتے ہیں اکتفا کرتے ہیں اور ان کی روایت کتاب التفسیر میں ہے اور سفیان کی روایت بھی کتاب التفسیر میں ہے انہوں نے فخر تحریک کانا مما یہودی کو لسان ہو دخل کیا ہے شفتین کا ذکر نہیں کیا تو یہ بابل اکتفا ہوا کہ بعض میں دونوں کو نقل کر دیا اور بعض میں اکتفا کیا ذکر شفتین پر اور بعض میں اکتفا کیا ذکر لسان پر تیسرا جواب اور دیا گیا تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں کلام میں اصل زبان ہے آدمی کی زبان نہ ہو تو نہیں بول سکتا اصل کلام کی بنیاد وہ لسان ہے اور ہمیں بتاؤ کلام میں پہلی کے شفت نظر آتی ہے تو اللہ تبارک و نے اپنے کلام میں لا لاتحبک بھی لسان کا لتا جلا بھی کے اندر لسان کا ذکر کیا جو اصل ہے کیونکہ کلام کے لیے اصل زبان زبان نہ ہو تو کلام نہیں ہوتا ویسے ہمیں بے شک گو کلام کے وقت زبان کی حرکت نظر نہیں آتی صرف ہوٹوں کی حرکت نظر آتی ہے لیکن ہوٹ اصل نہیں ہے اصل زبان ہے تو اللہ نے اپنے کلام کے اندر اصل کو ذکر کیا اور راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحریک کے شفاطین کو ذکر کیا جو انسانوں کو نظر آتی تو اللہ کے یہاں اصل کا اعتبار کیا گیا اس لیے صرف لسان کا ذکر ہوا اور آپ راوی میں آپ کے لیے تحریک شفتین کو ذکر کیا جو انسانوں کو نظر آتا ہے ان کو تحریک لسان نظر نہیں آتی چوتھا جواب اور دیا گیا اور وہ چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الخفیات وہ تو مخفی اشیاء کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انسان عالم الخفیات نہیں ہے تو زبان کی حرکت چونکہ ظاہر نہیں ہے اللہ اس کو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم تو ہوٹل کی حرکت کو جانتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے تو اس لیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الخفیات ہے وہ زبان کی حرکت کو جانتے ہیں اس لیے ان کے کلام میں لا تحرک بھی لسان کا کے عنوان سے لسان کا ذکر کیا اور ہم چونکہ تحریک شفتین کو جانتے ہیں ہمیں تحریک لسان کا علم نہیں ہوتا اس لیے ہم نے تحریک شفاتین کا ذکر کیا علامہ کلبانی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور جواب دیا یہ پانچ اور جواب ہے وہ یہ کہ یہ متلازمین ہے متلازمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی حرکت شفتین کی حرکت کے لیے لازم ہے اور شفتین کی حرکت کے لیے لسان کی حرکت لازم ہے لہذا جب ایک کا ذکر ہوا تو دوسرا خود سمجھ میں آ گیا متلازمان کا یہ فائدہ ہے ایک متلازم کا ذکر کرنے سے دوسرے کی طرف ذہن خود منتقل ہو جاتا علامہ کرمانی کا یہ ایک جواب ہے اور ایک جواب ان کا یہ ہے کہ یہاں نہ لسان مراد ہے نہ شفتین مراد ہے فم مراد تحرک فمت تعبیر بے شک لسان کی ہے اور تعبیر بے شک شفتین کی ہے لیکن یہ لسان سب ہی کے اندر ہوتی ہے اور شفتین سب ہی کے اندر ہوتے ہیں تو لہذا مراد سب ہے اور جب سب مراد لیا جائے گا پھر کوئی شکار نہیں ہوگا حافظ ابن رحمت اللہ علیہ نے یہ قربانی کے دونوں جواب نقل کیے ہیں لیکن اللہ عینی نے کہا کہ یہ تکلف انہوں نے ان جوابات کو پسند نہیں کیا اس کے بعد ترجمت الباب کے ساتھ مطابقت کی آئے گی تو بدایت وہی کا باب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے سنتے بھی تھے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے اور یہ فکر بھی ہوتی تھی کہ کوئی جملہ ذہن سے نہ نکل جائے تو اس لیے مشقت لاحق ہوتی تھی تو کہا یہ جائے گا کہ یہ سلسلہ ابتدا میں تھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج دس سال تک یہی مشقت کا سلسلہ جاری رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی تدارک نہیں کیا یہ ناقابل فہم ہے ناقابل قبول ہے یہی کہا جائے گا کہ ابتدا میں یہ صورت تھی اور جب آپ کی یہ مشقت سامنے آئی تو اللہ نے کہا کہ آپ خاموش رہا کریں آپ پرواہ نہ کریں ہم قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا تو میں یہ بد واحد سے مطابق ہو گیا کہ یہ اسی زمانے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب کہ وہی کی ابتدا ہوئی یہ مولانا ایک بات ہو گئی حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کی رائے تو آپ کو معلوم ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہی کی عظمت کو بیان کیا گیا وہی کی عظمت کیسے معلوم ہوئی وہی کی عظمت اس طرح معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف سے قرآن آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جبریل امین کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت گوارا نہ کریں ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے اللہ کا یہ ذمہ داری لینا کہ اس قرآن کو ہم آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دیں گے یہ اس کی عظمت پر ڈالیں اس کے بعد اللہ کی یہ ذمہ داری کہ ہم اس کو آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے یہ بھی اس کی عظمت پر ڈال کیوں اس لیے کہ وہی بھیجنے والا تو اللہ ہے نا اور وہی بھیجنے والا جو اللہ ہے وہ خود کفیل بن رہا ہے وہ خود ضامل بن رہا ہے کہ ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ بھی کریں گے ہم پرواہ نہ کریں گے کوئی جملہ رہ جائے گا آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ کچھ آپ بھول جائیں گے نہ آپ بھولیں گے نہ آپ سے کوئی جملہ رہے گا ہم پورا قرآن آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے ہم پورے قرآن کو آپ سے تلاوت بھی کرائیں گے اور ہم پورے قرآن کی تفسیر بھی آپ کے ذریعے سے کرائیں گے تو اللہ کا یہ ذمہ داری لینا اور یہ اطمینان دلانا کہ نہ آپ بھولیں گے نہ آپ اس کے مضامین سے بے خبر رہیں گے نہ آپ اس کی تلاوت سے محروم ہوں گے یہ عظمت کرتا ہے یہ جو باتیں آج کے اندر کہی گئی ہیں ساری عظمت کردار ہیں اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ میں واچ جب قرآن نادل ہو آپ خاموش رہا کریں جب قرآن نادل ہو آپ سنا کریں یہ بھی عدمت ڈال قرآن ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ نادل ہو رہا ہے اور آپ شوق قرآن نادل ہو رہا ہے اور آپ باتوں میں لگے ہوئے نہیں فسٹ میں وہ آپ سنیں اور خاموش ہے یہ حکم جو ہے یہ بھی عظمت کرتا ہے آج مسجد میں تعزب کے وقت کچھ اضافہ نظر آیا لیکن جیسا اضافہ مطلوب ہے ویسا ابھی نہیں یہ بہت آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم نے درخواست تعجب پڑھنے کی کوئی بری بات ہے اچھی بات ہے تو آپ اس کو عمل کریں آپ اس کا احترام کریں اور بہت آسان ہمارے اپنے شہر اسلام اللہ علیہ شادی نماز کے بعد ان کو نیند آتے پڑتی تقریباً بے قابو ہو گیا ہم نے سبق نہیں